زکریہ بن ابی زائدہ سے روایت ہے کہا ہمیں عبد الرحمن بن اسبہانی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن معقل نے انہوں نے کہا مجھے کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث سنائی کہ وہ احرام باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ان کے سر اور داڑھی میں کثرت سے جوئیں پڑ گئیں اس بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور حجام کو بلا کر ان کا سر منڈوا دیا پھر ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی قربانی ہے انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا آپ نے انہیں حکم دیا تین دن کے روزے رکھ لو یا چھ مسکینوں کو کھانا مہیا کر دو مسکینوں کے لیے ایک سا ہو اللہ السوجل نے خاص ان کے بارے میں یہ آئے نازل فرمائی جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اس کے بعد یہ اجازت عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوراسی